اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد سامي نگرامى ہمارے سلسلہ دس سے دعوشى ميں سيشر اس مقدس یا لطیف کے بارے میں ہے دعو شریف كى شروع درست ابھی تک تین سو سات سو ترپن ہے اور اوراد فتح میں تین سو پچانوے دس نمبر اور آج کے درس میں جو ہے نہایت اہم درس ہے اور یہ سے مقدس نہایت ہی فیوز و برکات پر مشتمل ہے اس سے بہت سے لوگوں کے روحانی مشکلات گھریلو پریشانیاں مالی پریشانیاں ہاں بہت سے زاویوں سے جو اس قسم کے جو ہے تلاوت سے پڑھنے سے خلوج سے مختلف عادات بھی دیا ہوا ہم اور اس کو ضرور جو ہے اس سے وعدہ کریں انسان کی زندگی کے مشکلات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو عنوان یہی ہے کہ اللہ تین جل جلال کے فیض و برکات ہاں اس سلسلے میں یہ پہلا درس ہوگا یہ دو درسوں میں انشاءاللہ ہم اس کے فیض و برکات ذکر کریں گے میں نے جانتا سوچتا اس قسم کے باقی تمام کے مقابلے میں سم کے زیادہ نسبتاً زیادہ فیض برکات مجھے ملا ہے کتابوں سے وہ لوگوں تک شیئر کر رہا ہوں فرماتے ہیں آسمائے نمبر ایک آسمائے باری تعالیٰ میں یہ سم جمالی ہے جمالی خصیت کا اس کے عدد ایک سو انتیس ہے اس عسم کے جو امجد کا بھی نکالیں گے تو ایک سو انتیس بن جاتا ہے نمبر دو ہم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ جماعت کے جو ہے صوفی بزرگوں میں سے ہے کا ارشاد ہے جسے اسباب معاش یعنی جس آز کو اسباب معاش مہیا نہ ہو اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں رہتا ہو جس شاخ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے ٹب ہے ہاں زندگی معاشی طور پر بہت پریشان ہے متیں اور فخر و فاقہ دستی میں رہتا ہو کوئی غمحار نہ ہو اس کے لیے یا دوسرا جو یا بیمار ہے حتیٰ کہ کوئی تیماردار بھی نہ ہو ہاں جی بیٹی رکھتا ہو کوئی خاص گار نہ ہو یا نکاح کی درخواست کوئی نہ کرے تو اس کے لیے یہ تین چیزیں اس کے اندر آ گئے نا مادس بانند عبدالحان نے فرمایا جو شاد فخر فاقہ کا شکاس ہو تندرستی میں رہتا ہو اور بیچارے کو جو ہے کوئی غمہ مشکلات سے نکالنے والا یا جو بیمار ہے حتیٰ کہ کوئی تیماردار بھی نہ ہو اکیلا بیچارہ ہے تیسری چیز جو ہے بیٹی ہے بیٹی رکھتا ہو کوئی خاص گھر نہ آئے اس کے لیے کوئی ہاں نکاح کا پیغام لے کے کوئی نہیں آتا ہے یا نکاح کی درخواست کوئی نہ کرے تو یہ شخص جو ہے کیا کریں وہ وضو اچھی طرح کرے اور دو رکھن نماز ادا کرے انہیں حاجت کے طور پر یہ نفل کی نیت ہے ہاں جی دو مطلب صلی صلاۃ النبل رکھتے ہیں خدا اللہ یا صلی صلاۃ الحاجت رکھتے ہیں خدا اللہ یا اللہ میں حاجت کے دور کر نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ یا اللہ میں نفل دور کر پڑھتا ہوں خربت اللہ کے من سے اس میں انہوں نے کوئی سورہ شاید بتا رہے فرمت سورہ کوئی بھی پڑھ سکتا کیونکہ یہاں انہوں نے کوئی سورہ نہیں ذکر کیا میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں لیکن پہلی رقم میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ سورہ استخارہ اللہ سے طلب خیر کرنے والی نماز میں بھی یہی صورتیں ہیں اس لیے پھر فرمات وضو صحیح طریقے سے کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں پھر اس اسم کو یعنی یا لطیف کو اپنی نیت سے یعنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اپنی نیت سے یعنی آپ کو تندرستی کا مسئلہ ہے یا بیمار ہے ہاں دیکھنا جو ہے بیٹے کے نکاح نہیں ہو رہا ہے یہ سب ہاں جی اور اس قسم کا اپنی نیت سے یعنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ذہن میں لا کر سو بار پڑھیں لا کر جو یا لطیف ہو یا لطیف یا لطیف پوری توجہ سے سو بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت آسان فرما دے گا ہاں جی اور یہ جو ہے یہ فیض جو ہے اس کا حوالہ جات جو ہے ہاں اللہ تعالیٰ جو سو بار پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت آسان فرما دے گا یہ حرض اس کا حوالہ حرض نمبر ایک حرض سلامانی کی سوا نمبر ایک سو چون ہے شرح اولاد فتح کی سوا نمبر ایک سو چھ ہے ان دو جگہوں پر جو ہے اس مقدس کی یہ فیضات ذکر کیا ہے نمبر تین ہمات جو ترکہ وضو اور نماز کا نقطہ نمبر ایک اور دو میں بیان کیا جا چکا ہے ہاں جی، ان میں جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے یعنی صحیح وضو کرنے کے بعد دو رقم نماز پڑھنے کے بعد یعنی صحیح وضو کر کے دو رقم نماز پڑھنے کے بعد اس اس مقدس کو سو مرتبہ کی جگہ پر ہے سولہ سو ہاں جی سولہ سولہ ہزار تین سو اکتالیس اس مقدس کو تیر سو کی جگہ پر سولہ ہزار تین سو اکتالیس بار پڑھا جائے سولہ ہزار تین سو اکتالیس بار پڑھا جائے جگہ خالی ہو جہاں پڑھائی جائے گی یعنی اس مقدس کو خلوت میں پڑھا جائے اسی تعداد میں یعنی سولہ ہزار تین سو اکتالیس تو ہر دینی اور دنیاوی مہم آسان ہو جائے گی یعنی ہر دینی اور دنیاوی مہم جو ہے آسان ہو جائے گی ہر مصیبت کا مداوع ہو جائے گا تو اس سے مقدس یہ جو فیض نمبر تین ہے اس کے حوالہ جات جو ہے کتاب سلمانی کی قدیم کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو چون شرح اوراد فتح کی صفحہ نمبر ایک سو چھ اور سات پر ہے تو یہ بھی بہت میں اس کی تعداد جو ہے تھوڑا زیادہ ہے سولہ ہزار تین سو اکتالیس ہے وہی دو رکعت نماز پڑھیں ہاں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اچھا، پھر سولہ ہزار تین سو اکتالیس بار پڑھیں اور پھر اللہ عظلح الحاجات کے درگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ فرمایا ہر دینی اور دنیاوی مہم ان مشکلات آسان ہو جائے گی یعنی ان ہر مثبت کا مداوع ہو جائے گا نمبر چار مقدس کے فیضات میں سے الطیف یعنی اللطیف ما الطیف ماسل تفریح القروبی اعزاز کے نفیع اوقات یہ جو کتاب مصباح کا کی صفحہ نمبر چار سو نواسی ہے ایک ماسی یعنی فور فور سیون ہے اس کا تجمہ یہ ہے یعنی سخت مشکلات جو ہے فیضیت ساتھ مشکلات اور پریشانی کے اوقات میں اگر اس مقدس کا کثرت سے ذکر کریں اس میں تعداد بیانی سے اس مقدسم کو کثرت سے پورے خلوص سے اور بات سلو پورے خلوص کے ساتھ بات توجہ اور عزیزی کے ساتھ پڑھا کریں ہاں اس مقدس کو جو ہے کثرت سے ذکر کریں اور ساتھی یعنی اس جسم کو کثرت سے پوری خلوص و توجہ اور عاجزی کے ساتھ بنا کریں تو اس کے تمام مصائب و مشکلات اور پریشانیاں بہت جلد دور ہو جائیں گے اور نجات ملیں گے تو فرمایا عربی ما اسرا تحریر القروب کتنے جلدی جو مشکلات سے آپ نکل آئیں گے اعزاز کے رفیع اوقات شدائد جب آپ مشکل وقتوں میں پریشان کن لمحات میں اسے سب مقدس کی آپ کثرت سے کرتے رہیں اللہ قاض الحاجات کے درگاہ میں تو آپ کی پریشانیاں بہت جلد دور ہو جائیں گے آپ کو ان مشکلات سے نجات ملے گا اور فوری طور سے مصائب و پریشانیوں سے نجات مل جائے گا یہ چوتھی چوتھی جو ہے فیض و ہے پانچویں فیض و برکات ہم اللہ بارک بین سابق کتاب حز سلمانی جو قدیم کتاب ہے فرماتے ہیں کہ اس اسم میں چار خاصیتیں ہیں ہاں، چار خاص فراغت معاش دوسرا برآمد حاجات تو آپ کو معاش میں معاشی طور پر اگر آپ کو مشکلات ہے تو اس سے نکال آئیں گے دوسرا آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گے خلاصے محبوس تیسرا جو اگر کوئی قید میں ہے جیل میں ہے جو ہے وہاں سے اس کو چھٹکارا ملے گا چوتھی جو پوشی ظالموں سے اگر کوئی ظالم آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے تو یہ اسم کثرت سے پڑھیں تو دشمن جو ہے آپ کو ان سے آپ کو نجات مل جائے گا وہ آپ ان کے ہاتھوں میں نہیں پھنسے گا تو اب اس کے لیے عمل فرماتے ہیں یہ چنانچہ چیز جب ارادہ عمل کا ہو یعنی اس اسم کے عمل کا آپ کا ارادہ ہو تو لباس طاہرہ و پاکیزہ پہنے پاک و پاکیزہ لباس پہنے صاف ستھرا اور جائے یعنی عمل کا جگہ پاک و صاف ہو وہ بھی پاک و صاف ہو وقت اس مذکور کو ایک ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ ہاں جی، اس میں ایک ہزار چھ سو اکتالیس بار پڑھیں اور بات ہاں جی اور اس کے بعد یعنی یہ ایک ہزار چھ سو اکتالیس پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد ایک سو انتیس ایک سو انیس ساڑھے ایک سو انیس ون ڈبل ون نائن یعنی یہ جو ہے پہلے ایک ہزار چھ سو اکتالیس دفعہ یا لطیف پڑھیں اس کے بعد ایک سو انیس بار بار کے جو ہے ایک سو انیس بار اس آیت کریمہ اس آئے مذکور ازیل ذیل کو پڑھیں نیچے کا ہے اس آیت کو پڑھیں ہاں جی اس آیت کو پڑھیں اور اسی طرح چاروں تصرفات میں عمل کریں فرماتے ہیں میں میں اصل ہر عمل کے لیے الگ الگ جن آیات ہے تعداد جو ہے نا یا ایک ہزار چھ سو اکتالیس یا لطیف کو تو سب میں چاروں مسائل کے لیے پڑھیں پھر جو ہے آیات جو ہے ایک سو انیس دفعہ پڑھنا ہے لیکن وہ مختلف ہے آیات جو ہے مختلف ہے تو فرمایا جو ہے ہاں جی اور اس کے بعد ایک سو ایک سو انیس بار جو ہے آیت مذکورہ ایک سو انیس بار جو ہے آیت مذکورہ تو زیر جو نیچے دے رہے ہیں عمل کے الگ الگ اور پڑھیں اور اسی طرح چاروں تصورات میں عمل کریں یعنی چار جو آپ کے مشکلات تھا پہلے مشکل جو ہے معاش میں بھاغت معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے پڑھیں یا حاجات کوئی بھی حاجات اس کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں یا جیل سے نجات پانے کے لیے پڑھیں یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے پڑھیں تو چاروں صورتوں میں جو ہے ہاں جی آپ کو حمل کر لیے انہوں نے رہنمائی کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو عمل کرانے لباس پاک و پاکستہ ہو بیٹھنے کی جگہ خالی ہو اور پاک و پاکستہ ہو ہاں جی اور پھر اس مقدس کو چاروں عمل میں ایک ہزار چھ سو اکتالیس بار پڑھنا ہے اور ہر عمل کے ساتھ ایک آیت ہے اس آیت کو ایک سو انیس دفعہ پڑھنا ہے تو ان میں سے پہلا اول یہ کہ اگر عمل برائے طلب رزق کے لیے ہو ہاں جی یہی اس میں یا لطیف کا عمل طلب رزق کے لیے ہو تو بعد ذکر اس میں یا لطیف بیادت مذکور یعنی کیا ہے اس میں یا لطیف کو بیادت مذکور کہ اس آیت کی تلاوت کے عدد مذکور سے مراد جو ہے ایک ایک ہزار چھ سو اکتالیس ہے ایک ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ یہ حالت پڑھیں پھر اس کے بعد جو ہے اس آیت کی تلاوت کریں یعنی یہ یہ آیت جو ابھی آ رہا ہے اللہ لطیف بادی یہ ذکم شاہ القوی العزیز یہ سورہ شعرا کے عدم رونی سے اس آیت کو جو ہے ایک سو انیس دفعہ پڑھنا ہے اور یا لطیف جو ہے نا پہلے یا لطیف کو ایک ہزار چھ سو اکتالیس بار پڑھنا ہے یعنی ایک ہزار چھ سو اکتالیس بار یا لطیف پڑھنے کے بعد ایک سو انیس بار اس آیت کی تلاوت کریں اللہ لطیف قبی العزیز اور آخر میں یہ دعا پڑھیں ہاں جی پہلے یا لطیف ایک ہزار چھ سو اکتالیس پھر اللہ لطیف بے باج والا آیت کو ایک سو انیس اس کے بعد آخر میں یہ دعا پڑھیں اللہ اسلو کا انترزقن رزقن واسعن طیبن من غیر تعابن ولا نصب انک علا کل شیء خدیر یہ سب مقدس جو ہے آپ نے پہلے ان دعاؤں کو پڑھنے کے مقدس کو یا لطیف ایک ہزار چھ سو اکتالیس پھر جو ہے سایت اللہ لطیف بے وط ایک سو انیس اس کے بعد آخر میں اس دعا کو پڑھیں اللہ میں اسلو کا انترجنی رزق نواز طیبن من غیر تعاون ولا نصب انك على كل شيء قدير تو یہ عمل جو ہے آپ کا رزق میں مشکلات ہونے کے صورت میں پڑھنے کا عمل ہے یہ اللہ کا ٹھیک ہے جی باقی جو ہے کھیت میں رہائی کے لیے اور پر ہر کی پریشانیوں سے نجات کے لیے کھیت سے رہائی کے لیے دشمن کی شر سے ماحول رہنے کے لیے وہ تین عمل انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں آپ کو بتائیں گے